ان سے اللہ کامیابی دیں گے اس کو سننا اور اس کی پھر پوری کوشش کرنا مشوری کرنا اور سال تھی اس وعمل الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر فبمعنى لما نيجي كسر فرحت هذه شرائك قال لها معلومة تلفن الأرض هر انسان نقصان میں ہوا اور نقصان سے بچ کر کامیابی والے وہ راج لیے جنہوں نے پیغمبر کے عملوں کو قبول کیا ان عملوں کو کامل کرنے لگتے اور جنہوں نے پیغمبر کا کرا نہیں مانا اسباب بڑے بنائے نبی کے اسباب بنائے لیکن سر سے اللہ کے ہیں ان کو اللہ کے عذاب آئے ہزار میں اکثر ہلاک ہوئے پہلے میں یہی حال رہا جنہوں نے پیغمبر کا کلمہ پڑھ لیا اور پیغمبر کی سنت عمل کرنے لگ گئے ان پر رحمتیں برکتیں آئی اور جنہوں نے عمل قبول نہیں کیا ان پر عذاب آئے تو پہلا واقعہ جو ہدایت کے لیے نہیں بھیجا حضرت نوح علیہ السلام انہوں نے کہ اگلے مریض کے ساڑھے نو سو سال انہوں نے محنت کی لیکن پورے سال میں بھی ایک آدمی کلمہ گھر بڑا یہاں کے کوئی چھوٹی بڑھوانا گھر کرتے ہم لے کے گریب آتا ہوتے اسے کرتے یہ کروا پڑو گھر پڑ رہتا کو یاد کر لیتا کلام پڑتے گھر جاتا تو گھر والے مارتے کرنا کو نہ کر سے کون ہو جب کافی سالوں تک اکثر ہو کروں پر نہیں پڑ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ اللہ یہ آپ کی کلو ماننے پر نہیں آتے اب میرے کو اللہ کر دیں تو اللہ نے ہمیں کھولیا ایک کشتی برابر ہم جو اللہ کا حکم ہوتا ہے وہی کرتے تھے کرنا والی بھی پڑے گا اب کافی ان کو دیکھ کر ہنستے تھے کہ کشتی کا جام پانی ہو اس پانی کے لیے ہے یا پانی ہے نہیں کشتی بنا رہا ایک دن ہمیں سب طرح بڑھنے والوں کو بتا دو گھر میں جہاں کھانا پکانے کے لیے آگ جلاتے ہیں اس آگ کی جگہ پر پانی نکلنے لگ جائے تو نشانی عذاب کی ہے ان سب کو کام تھوڑا آپ کا دستیاب بڑھنے والے دیکھ لو میں ہمارے سماجی ہوئی کرتے جب گھر آپ کی جگہ پر سال نہیں نکلنے لگ گیا یہ اگر آپ کے آ کر کشتی میں بیٹھ گئے کے The Revival of Iman جو آدمی بیٹھتا ہے تو غلط باتیں اس کے دل پر لگ جاتی ہیں اور مر سکے گا کافروں پر کسان ڈر جا کافروں کی باتیں کرنا لگ گیا کروا نہیں پڑ جب پانی کا لابھ شروع ہوا تو مرد سب سمایا کہ کلمہ پڑھ لے کشتی پر آ کر بیٹھ گیا تھا کلمہ نہیں برتھ میں پہاڑ پر چل جاؤں گا پانی کتنا زیادہ ہو پہاڑ اتنا نہیں ڈوبتا لیکن جس پر اللہ اللہ بھیجے اسے کوئی نہیں بچا سکتے تمہارا اللہ سے اللہ پڑھ کر پانی کا نام ہے کافی سارے کچھ پانی میں روڑے سو کر مر گئے دوسرے لوگ کیا آتے ہیں کونے آیا تھا ان کے جسم بڑے سے کتابیں آتا ہے کہ وہ دراصل پر چڑھ کر شاقت ہے اتنی بڑی طاقت تھی لیکن پیغمبر کا کبھی نہیں پڑا عام طور پر جو مشکل لوگ ہوتے وہ پیغمبر کی بات سے سنتے کرموں پڑھ لیتے مالداروں میں سے کوئی کوئی کرنا پڑھنے پڑا دنیا کراچی تبلیغ سے سولہم کو اللہ نے ساری دنیا کا رسول بنا کر بھیجا تو اسرال میں جیون نمبر امال کرتے ہیں اس کی برکتیں آتی ہیں تو زمانے میں کے پاس بھی تین سو سال بدھ رکھے گرے ان پر جا کر بدھوں کے سجے کرتے اور جو کلو پڑھ لیتا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کی رائے کوڑے نہیں مگر اللہ کی بات عبادت سجے اللہ کے لیے کرنا وہ کلمہ پڑھنے والا ہے مدد کی آواز کرتے تھے ہے کہ جو کافی بدھوں میں سجدے کرتے وہ ان کو مارتے کہ یہاں بدھوں کے سامنے کیا نہیں سے کرتے وہ کتاب میں آتا ہے کہ ایک دو کو اتنا مارا کہ ان کے مارنے سے وہ چھوڑ دو گے کے سارے علاقوں کے لوگ اچھے سے ہر علاقے والے اکچھے رہتے تھے اور بزرگ سر کر رہا ان جماعتیں بن کر آتے تو ان کو جا کر کرنے کی دعوت دیتے چاول بھیجے تو جو بتوں کے سیوا کرتے تھے وہ کہتے کہ ہمارے باپ دادے تو بتوں کے سیچے کرتے ہیں اور یہ کہتا ہے کہ سجے لوگ اللہ کے لیے کرو بتوں کے سجے نہ کرو باپ دادے کے طریقے سے آتا اور یہ آتا ہے کہ مسکین لوگ کی بات سب جیسے سنتے وہ کرنا پڑ پڑے پر ہر علاقے والے پوری جماعت بن کر ٹھہرتے تھے تو انہیں جماعتوں کو بھی جا کر بھا تو خدا سے مدینے والے ایک سال کو بیس کے قریب آئے ان کو دعوت دی ان سب نے کروا لی پھر دوسری سال آج پر کوئی تیس کے قریب آئے تو ان کو دعوت دی ان سب نے پڑھ لیا پھر ہے سال پر مدینے والے کوئی ستر کے قریب افراد آئے انہوں نے ان کو دعوت دی ان سب نے کلام پڑھ لیا تو ستر کی بڑی جماعت تھی تو انہوں نے کہا کہ انہوں یہاں والے آپ کا کل نہیں مانتے اللہ نے ہمیں دو سیکھ دی آپ ہمارے ساتھ چلے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ کے حکم کو تو ایسے کچھ نہیں کرتے جب تک اپنا حکم مکہ چھوڑنے کا نہ ہو تو میں اللہ کے حکم کے بغیر کہیں نہیں جاتا تو انہوں نے عرض کیا اپنے شادی گئی ہیں جو ہم نے کھلا تو حضور نے ایک شادی بھیج دی شادی کے ساتھ میں کہتے کہ کوئی مزید میں کلاکار کرنے سے خالی نہیں تھا سب دنوں میں کموں پر رہتا جب ہم کے کئی سال مکیونے ہی کیے ہو گیا اور جو کم کر رہے تھے وہ بدھوں کا فیصلہ نہیں کرتا تھا میں نے یہ ہے کہ عبادت کے لائق کوئی نہیں مگر اللہ کی رات عبادت ایک اللہ کی کرنی وہ کیسے کرنی ہے جیسے من کرنا ایسے کم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں اور سیوا کرنی تو بہرحال جب مکے والے پر کافی ہو گئے پھر کافروں نے سوچا کہ ان کا جو کلمہ پر رہتا ہے وہ بدھوں کا سجدہ نہیں کرتا باپ دادی بدھوں کے سجدے کرتے تھے لہذا ان کو قتل کرنا چاہیے یہ باپ دادے کے طریقوں سے آچار ہے اور قتل کے یہ سوچا کہ ساری کبھی لوگوں میں سے قتل کے لیے آدمی مکل کی جائے تاکہ ان کے رشتے دار سب کا مقابلہ نہیں کر سکیں گے تو انہوں نے جتنے کبھی رشتے عرب کے ان میں سے تقریباً سو آدمی قتل کے مقابلے کر دی مکان کے باہر آ کر جمع ہو گئے کہ جب مکان کے نکلیں گے ان کو قتل کریں گے بڑا جمکی والا نے آپ کی فصل کی بنا دی اللہ نے حکم دیا کہ اللہ مکہ سے لے شور تو حضور سے اللہ کا حکم چالو ہی کرتے کو مکان سے نکلے کر کرتے ہوئے مچھل اٹھا کر پھینکے اللہ نے سب کی آنکھوں میں مچھلی ڈال دی اور سارے آنکھوں کو مرنے لگ گیا اور ہم بھی نکل مدینے کا ماحول مدیمہ دین کا تھا تو نے وہاں پہلے اپنا ٹھہرنے کا اچھا مکان نہیں بنایا پہلے مسجد بنائی جس میں دین کے عمل ایک تو دیکھ کر بنا کر بستی کی طرف بھیج دے کر جا کر کرنے کی دعوت دو وہ صحابہ جس بستی میں پہنچتے ان کے جانے سے وہ بستی کر پڑھنے پر آ جاتی سنت عمل کرنا اس بستیاں مدینے والے کے قریب والے کلمہ بات پر آ گئے تو یہ بات اتنی مشہور ہوئی کہ مچھر بھی خبر پہنچ گئی کہ وہاں سارا علاقہ ان کے کلمہ پر آ گیا تو کافر میں ہو کے فوج بنا کر ان سے لڑائی کو نہیں چاہیے یہ سے آتا ہے مکھی والے فوج بنا کر چلے ادھر تکلیف بس بہت گئی ہے مکھی والے لڑائی کی فوج لا رہے ہیں تو انہوں نے ترغیب دی گفت نشک جو لڑائی کے لیے آ رہا ان کے مدنی سے پہلے جا کر ان کا مقابلہ کیا گیا تو کتاب میں آتا ہے کہ صحابہ جو لڑائی کر سکتے تھے کوئی تین سو تیرہ تھے دیکھ رہے ہیں مانو سے ہر کرنے والے تو کتابیں آتا ہے کہ جب لڑائی شروع ہوتی تھی تو جتنا دیر بکری کا دودھ نکالا جاتا ہے اتنی دیر کافی ٹھہر نہیں سکتے تھے آدمی بنا کر مقابلہ کرتے رہے اب ان کا حال یہ ہو گیا کہ لڑائی کی فوج نہیں بنا سکتی صلی اللہ علیہ وسلم لگ سکتے خبر پہنچی ہے کہ اب مکے والے فوج کی لڑائی کے لیے نہیں بنا رہے تو پھر حضور صاحبہ کو لے کر مکہ مکار کو اور سب کو جمع کیا تو فرمایا کہ تم سب کرنا پڑھ لو سنت عمل کرو اور دھوتی دعوت دینے سے تعلیم کے والوں نے اور کسی کی عبادت نہیں کرنا کلمہ پڑھنے کے بعد سارے بت تو یہ ہے کہ مکے والے سارے کلمہ پڑھنے پر آئے کئی سالوں کے بعد تقریباً تیس سال کے قریب اور مکے والوں نے کلمہ پڑھا رہے گی برس کے حصہ سب نہیں کھل رہا تو وہ تو وہ توڑ کر